شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق حکم دوم برائے مومنین ان نبی و اولا کے ساتھ تھا مومنین کا پہلا حکم اب یہ دوسرا حکم ہے مومنین کے لیے میرے عزیز یہاں سے غزبۂ عذاب شروع ہو رہا ہے حکم دوم برائے مومن لکھو اور بیان غزبۂ احزاب جو سن چار ہجری میں ہوا بیان غزبۂ احزاب جو سن چار ہجری میں ہوا محترم سن دو ہجری کے اندر کیا ہوا جی غزبۂ بد سن تین ہجری میں کیا ہوا غزبۂ عہد اور سن چار ہجری کے اندر کیا کیا جی یہ جو یہودی تھے نا بدماش مدینے والے انہوں نے بھی اکسایا بنو قرعیدہ نے مکے والے بکو اور انہوں نے خود بھی تیاری کی مکے کے مشرق اور باقی قبائل ساتھ ساتھ والے مشرقین کو کے اسی طرح یہود بنی قرعدہ سارے مل جل کے بارہ ہزار کا لشکر تیار کیا کتنی بہت بڑا لشکر کہ بس مسلمانوں کا استحصال کر دیں ختم کر دیں یہ بارہ ہزار کا لشکر جی اکٹھا ہو کے آ رہا ہے <clears throat> لڑنے کے لیے حضرت نے مشورہ کیا صحابہ سے سلمان فارسی موجود تھے اور ان کی عمر تھی جی تقریباً دو سو سال سے زائد دو سو تین سو کے درمیان انہوں نے مشورہ دیا کہ حضرت ایسے مشکل وقت کے اندر ہمارے علاقے کے اندر خندق کھودی جاتی ہے شہر سے باہر اور شہر کے اندر رہ کے مقابلہ کیا جاتا ہے حضرت نے ان کے مشورے قبول کر لیا چنانچہ مدینے سے باہر باہر خندہ کھودنا شروع کر دی جہاں پہاڑ تھے تو پہاڑ تھے جہاں پہاڑ نہیں تھے میدانی علاقہ تھا وہاں کیا کھودی خندہ خندہ کھودی جائے تاکہ کافر لوگوں کے لشکر جو ہیں نا جلدی اندر داخل نہ ہو سکیں خند کے ہوں گی ٹھیک ہے نا وہاں سے عبور نہیں کر سکیں گے گر پڑیں گے اتنے میں ہم ہی اندر سے بچھاڑ کر دیں گے تو یہ ایک گویا کے محاصرے کے طور پہ مدینے کے ارد گرد حفاظت کر دی گئی صحابہ کرام خد کے کھودتے تھے اس کے واقعات ہیں میرے حضرت خود بھی خندق کھودتے تھے اور مٹی اٹھاتے تھے ایک پتھر جو تھا کسی سے نہیں توڑا جا رہا تو حضرت نے توڑ دیا ہے نہیں اور حضرت نے فرمایا جب ٹوٹا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس سے محلات شام کے دکھا دیے کہ اللہ تعالیٰ فتوحات ہمیں بڑھائے گا صاحب کرام جب خندق کھودتے تھے یہ شعر پڑھتے تھے نہن الزینہ با یا محمد ما بکینہ آبادہ حضرت فرماتے اللہ اللہ عیش فخر الانصار والمہاجرہ یہ کام تھا کافی دن یہ مسئلہ رہا جی خندق ہوتے رہے اور ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ یہ لڑائی ہوتی رہی اکا دکا تیر اندازی ان کی طرف سے صاحب کرام کی طرف سے ہوتی تھی یہ بیمان بنو قرائدہ والے منافقانہ طور پر ان کے ساتھ شامل ہو گئے اللہ تعالیٰ نے آخر کرم فرمایا ایک رات آندھی چلے کیا چلی جس کو ریح صبا کہتے ہیں اتنی سخت آندھی آئی کہ ان کے جانور سے توڑا کے بھاگ گئے ان کے خیمے اکھڑ گئے ان کے برتن کھانے پینے کو کہیں کوئی کہیں اور اس آندھی سے آواز آتے تھے آندھی سے کیا خوفناک آوازیں آتی تھیں اللہ نے فرشتے بھیج دیے آندھی کے اندر امداد کے آخر ابو سفیان کو کہنا پڑا ار رحیل ار رہیل ار رہیل کوچ کرو بھاگ گئے تو اللہ نے امداد کیا نہیں تو اس میں اللہ کی امداد کا ذکر ہے بنو قرضہ کا ذکر ہے اور منافقین بز دلی بدماشی کا ذکر بھی ہے منافقین کا اضرا مشکل ہیں ذرا غور کرنا میں نے کیا لکھوایا جی بیان غزوائے ایمان والو یاد کرو احسان اللہ کا تمہارے اوپر جب کہ آئے تمہارے پاس لشکر وہی ابو سفیان دوسرے لشکر بھیجی ہم نے ان کے اوپر آندھی و ریحان اور لشکر فرشتوں کے جنوبان کے نیچے کا لکھنا ہے فرشتوں کا لشکر لم تروہا نہ دیکھا تھا تم نے ان کو اور تھا اللہ ساتھ کے کہ کرتے ہو تم کرتے تھے تم خبردار پسات اور خندہ کھود رہے تھے تکلیفیں اٹھا رہے تھے تو اللہ دیکھ رہا تھا نہیں از جاؤ من فو کے قوم کیفیت غزب احزاب کیفیت غزب احزاب میرے محترم مدینے کی ایک ہے شرقی جانب جس کو ہر رائے شرکیہ کہتے ہیں یہ علاقہ مدینے کا اونچا ہے پہاڑیاں ہیں دوسری ہے کیا غربی جانب وہ مدینے کا علاقہ کیا نیچا شمار ہوتا ہے فرمایا یہ بےمان کافر شرقی جانب سے بھی آئے تمہارے اوپر سے غربی جانب سے بھی آ گئے نیچے سے دیکھو کیفیت غزوہ عذاب جب کہ آئے تمہارے پاس اوپر کی جانب سے اوپر کی جانب ایک نیچے کا لکھو جی لکھ لو نیچے مین قوم اور تمہاری نچلی طرف سے غربی واحض الفسار اور جب کہ ٹیڑھی ہو گئی نگاہیں جب آدمی حیرت میں آئے نا خوف کے وقت نگاہ کیا ہو جاتی ہے ٹیڑھی ہو جاتی ہے ایک جگہ نہیں جمتی اور جب کہ ٹیڑھی ہو گئی نگئی اور پہنچ گئے دل حلقوم تک پہنچ گئے دل حلقوم تک حناجر چنانچہ محاورہ ہے کہتے ہیں جو کلیجے منہ کو آنے لگے کیا کہتے ہیں گھبراہٹ کے وہ کہتے ہیں نا کلیجے منہ کو آنے لگے وہ تزنون اور گمان کرتے تھے تم سات اللہ کے طرح طرح کے گمان یہ گمان تھے وسوسے کے انداز میں بھائی بڑی مصیبت آئے کافی مصیبت آئے تو آدمی کو غلط خیال نہیں آتے مثال تر میں عرض کروں جب طالبان کے اوپر امریکہ نے حملہ کیا اور سکوت ہوا افغانستان کا تو لوگوں میں طرح طرح کے خیال نہیں ہوتے تھے جی کہ ہم تو کہتے تھے یار طالبان کامیاب ہوں گے کیا پتہ اللہ کی ناراضگی ہے اللہ کے وعدے پورے نہ ہوئے کیا بنے گا کیا کچھ ہوگا وہ ایسے خیالات آتے ہیں نا تو وسوسے کے انداز میں یہ چاہے غلط خیال آ جائے کیا ہے باپ ہے آزم نہ ہو تو فرمایا تمہارے اندر بھی کیا خیالات آتے تھے یار اللہ کا تو وعدہ تھا کامیابی کا نصرت کا غلبے کا پتہ اب کیا بنتا ہے چاروں طرف سے بےمان آ گئے ہیں تو یہ سے آئے یا نہ آئے دیکھو جی اور گمان کرتے تھے تم ساتھ اللہ کے طرح طرح کے گمان ہنال قبط المومنون اسی مقام پہ آزمائش میں ڈالے گئے مومن و زلزل و زلزال شریرا اور ہلائے گئے ہلایا جانا سخت سمجھ رہے ہو ہاں ہلائے یہ تو مومنین کی پریشانی کا حال تھا اب منافقین کے خباسات و ذکول المنافقین منافقین کے خباسات اور جب کہتے تھے منافق یہ ولزین ہے نا یہ واٹ تفسیری ہے یہ نہیں ارتھ تفسیری جب کہتے تھے منافق یعنی وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے نفاق کی وہی منافق کہ نہ وعدہ دیا تھا ہم کو اللہ نے اور اس کے رسول نے مگر کس کا دھوکھے کا وعدہ دیا تھا کہ ہم کامیاب ہوں گے دھوکہ تھا اب ہم تو مارے گئے یہ سمجھ رہے ہو نا بھائی منافق بحث کہتے تھے بحض کالت اور جب کہا ایک گراؤ نے ان میں سے بھائی حضور باہر خند کے کھود رہے تھے یا نہیں تو منافق بھی آ جاتے تھے وہاں سمجھے ہاں، ظاہری طور پہ تو منافق کہتے اپنے رشتہ داروں کو جو مومن ہوتے یہ خزرت کے قبیلے میں منافق تھے یا نہیں ان بے مومن بھی تھے یا نہیں تو منافق مومنین کو کہتے چھوڑو ہے چھوڑو کیا خواہ خا خندہ کھود رہے ہو مرنا ہی مرنا ہے چلو گھر جا کے رہو خواہ خا سے بے کار خندہ کھودنے کا کیا پیدا یہ اور جب کہتا تھا یہ گراؤ ان میں سے دوسرے حاضرین سے رشتہ داروں سے یا اعلیٰ یسرف یسرف کا کیا نام ہے مدینہ کا یسرف والے نہیں ٹھہرنا مناسب واسطے تمہارے ادھر خند کو میں نہ ٹھہرو فرض جو الا بیوت کم جو کے بعد کیا مقدر ہے الا بیوت کم کی طرح لوٹو اچھا یہ بعض منافق تو یہ حرکت کرتے تھے اور بعض منافق بہانے بناتے تھے حضرت میرا گھر اکیلا ہے محفوظ نہیں نئی شادی کی ہوئی ہے یوں ہے یوں ہے حضرت جان لے کے کہاں چلے جاتے گھر کیونکہ خندہ کا کھودنا تو مشکل کام تھا نا پھر سامنے کون تھے دشمن تھے ان کے ساتھ بھی لڑنا تھا اور اجازت مانگتا تھا ایک گرا ان میں سے حضرت سے کہتے تھے کہ بے شک گھر ہمارے کیا ہیں غیر محفوظ ہیں اللہ نے فرمایا نہیں غیر محفوظ نہیں ارادہ کرتے مگر کس کا بھاگنے کا یہ بات سمجھ ہی ہے آگے فرماتے ہیں وہ بھی اوپر میں سمجھاؤں گا تب سمجھو گے یہ ایتے مشکل ہیں فرمایا دیکھو یہ بےمان منافق ظاہری طور پہ تمہارے ساتھ ہیں باطنی طور پہ کن کے کے ساتھ ساتھ ہیں کفار فرض ابھی کافر گھسے نہیں ابھی کافر مدینے میں گھسے نہیں خندقوں سے باہر ہیں بال فرض اگر یہ کافر گھس آتے مدینے کے اندر پھر منافقوں کو کہتے کہ ہمارا ساتھ دو اور مسلمانوں کے ساتھ ہم لڑتے ہیں تو منافع کس کا ساتھ دیتے کافوں کا ساتھ دیتے اگر گھس آتے تو ابھی گھس نہیں آئے دیکھو ولو دو خلاط علیہ اقترہ اور اگر گھس آتے دشمن یہ دو دوخلات کا معنی یہی لکھو لفظی معنی تو یہ ہے کہ مدینہ داخل کیا جاتا برادی معنی وہی ہے اور اگر گھس آتے دشمن علیہم اوپر ان منافقین کے من اختار ہا اطراف مدینہ سے اطراف مدینہ سے گھس آتے پھر سوال کیے جاتے منافق لڑنے کا مومنین کے ساتھ یا فتنے کا من کیا ہے مومنین کے ساتھ لڑنے کا سوال کیے جاتے مومنین کے ساتھ لڑنے کا یہی شرارت ہے البتہ آتے ضرور شرارت کو اور نہ ٹھہرتے بہا بیچ ان گھروں کے مگر تھوڑا ضرور ان کا ساتھ دیتے اے بہا سے مرادیں گھر وہ تلبس بس و بہا اور نہ ٹھہرتے گھروں کے اندر مگر تھوڑا جا والد کان و آہدو و بیان آج شکنی بیان عہد شکنی ان منافقین نے وعدہ بھی کیا تھا پہلے کہ ہم آپ کے ساتھ مضبوط رہیں گے لیکن توڑ دیا یہ کب وعدہ کیا جب حضور گئے نا غزوہ بدر کہاں گئے تو غزوہ بدر پہ یہ منافق جنافق نہیں گئے تھے مومن بھی تھوڑے گئے کتنی تین سو تیرہ جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو پتہ ہوئی نا تو پھر منافق جو تھے نا وہ آ گئے حضور کی خدمت میں وہی یہ تو فاتح بن گئے ہیں تو عرض کیا حضرت پہلے تو غلطی ہو گئی ہم آپ کے ساتھ بد پہ نہیں گئے اب معاہدہ کرتے ہیں کہ ہر جنگ کے اندر ہم جائیں گے منافقین نے کیا کیا عہد کیا بعض مومن بھی نہیں گئے انہوں نے بھی عہد کیا تو حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو منافقین نے غزوہ بہادر کے ساتھ بعد کیا کیا تھا پکا حد کیا تھا کہ ہر لڑائی جنگ کے اندر ہم آپ کیا کیا دیں گے ساتھ ساتھ اب دے رہے رہے ہیں ہیں کر یہ آج نہیں اور البتہ تھے معاہدہ کیا تھا انہوں نے اللہ سے سے اس پہلے اس سے پہلے کب غزوہ بدر کے بعد کہ نہ پھیریں گے پیٹھ کو نہیں پھیریں گے پیٹھ کو کبھی بھی مکان عاد اللہ مسولہ اور اللہ کے وعدے کے بارے میں بعض پرس ہوگی مصول کا نا بعض پرس عہد اللہ کے بارے میں بعض پرس ہوگی ان کو کہو کل فکم الفرار زجر منافقین منافقین کو کہو یہ جو بہانے بنا کے بھاگ رہے ہو حضور کو کیا کہتے تھے ان بیوتنا اور اجازت پر میں یہ بہانے بنا کے جو بھاگ رہے ہو نا یہ تمہارے بھاگنے سے نہ تو تم قتل سے بچ سکتے ہو نہ موت سے سمجھے ہاں۔ بھاگنے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا سب اللہ کے اختیار میں اللہ جس کو نقصان دے کوئی نفع نہیں دے سکتا اللہ جس کو نفع دے کوئی نقصان نہیں دے سکتا اللہ مختار کل حدے کو جی زاجر منافقین آپ فرما دیجئے ہرگز نہ نفع دے گا تم کو بھاگنا اگر بھاگو تو موت سے یا کس سے قتل سے اور اس وقت نہ نفع دیے جاؤ گے مگر تھوڑا چند دن ہے زندگی کے پھر تو مر جانا ہے کل منزل جی آپ فرما دیجیے کون ہے وہ جو بچائے تم کو اللہ کے عذاب سے اگر ارادہ کرے اللہ صاحب تمہارے کس کا سومن عذاب کا یا اگر ارادہ کرے اللہ صاحب تمہارے کس کا رحمت کا تو اس کی رحمت کو بھی دور کر سکتا ہے آئدہ عبارت معذوف ہوگی ٹھیک ہے نا جیسے اللہ تم کو عذاب دے تو اس کے عذاب کو کوئی دور نہیں کر سکتا اور اگر ارادہ کرے اللہ تمہاری رحمت کا تو اس کے رحمت کو بھی کوئی دور نہیں کر سکتا اور نہ پائیں گے واسطے اپنے سوائے اللہ کے کوئی کار ساز جو نفع پہنچائے اور نہ کوئی مددگار جو نقصان سے بچائے قد یعلم اللہ الموقین پھر وہی زاجر منافقین ہے پھر بھی زاجر ہے تشنی و تقبی ہے سمجھے جی تاکہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو روکنے والے ہیں تم سے موقین منا روکنے والے تم سے اور کہنے والے اپنے بھائیوں کو ان بھائیوں سے مراد کون ہے ایمانی بھائی یا نسبی بھائی او خزرج والے یہ بھی خزر جی تھے نا تو خزرج کے مومن بھی تھے نا نسبی بھائی کہنے والے اپنے نسبی میں حلوم لینا او وہ میاں ہماری طرف ہماری طرف جنہیں یعنی کہاں بیٹھو وہ گھروں میں بیٹھو اور ہماری طرح گھروں میں بیٹھو ولا یاتون البا صلی اللہ کلیلہ اور اپنا حال یہ ہے کہ لڑائی کے لیے خود نہیں جاتے اور دوسروں کو روک رہے ہیں ولا یاتون بیان بز دلی بیان بز دلی نہیں آتے لڑائی کو مگر تھوڑا سا کہ نام ہو جائے فرست میں چلو نام درج ہو جائے ایسے کرتے ہیں منافع او جی ہم بھائی کھڑے ہیں ہمارا نام لکھ لو نام لکھا چھپ کے بھاگ جائے سمجھے کیا اور نہیں آتے لڑائی کو مگر تھوڑا سا کہ نام ہو جائے اشی ہاتن علیکم وہ بیان بوزلی تھا یہ بیان بوخلا ہے بیان وہ تھوڑی دیر کے لیے جو آتے ہیں نا وہ بھی اس لیے آتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو کیا ہو جائے فتح ہو جائے اور مال غنیمت تقسیم ہو تو ہم نے نام لکھایا ہوگا نا تو مال غنیمت میں ہمارا نام آ جائے گا پیسے مل جائیں گے مسلمان علیحدہ تو نہیں کھائیں گے نا ہم بھی ساتھ کھائیں گے یہ یہ بیان بخل ہے اشی حتن علیکم درا حالے کے بخل لیے ہوئے ہوتے ہیں تمہارے اوپر سمجھے جی کیا حریث ہیں اور بخیل ہیں تمہارے اوپر سمجھے جی اسی نیت سے آتے ہیں کہ مسلمان اکیلا نہ مال مت کھائے دراہے کے بخ لیے ہوتے ہیں تمہارے اوپر پیدا جال خوف عصر بوز دلی پہلے بیان تھا بوز دلی کا اب کیا ہے بوز دلی بوز دلی کا اثر بوز دلی کا اثر یہ ہے کہ جب خوف زیادہ ہوتا ہے نا ہوئے آ گئے ہوئے آ گئے دشمن چاروں طرف آ گئے تو ان کی حال دیکھو آنکھیں پھرکاتے ہیں آنکھیں پھیریں گے ایسے جیسے کوئی موت آ رہی ہو کیا موت آ رہی ہو آنکھیں ان کی چکرانا شروع کر دیتی ہیں آسرے بوز دلی پر جب آ جاتا ہے خوف تو دیکھتا ہے تو ان کو نظر کرتے ہیں طرف تیرے چکراتی ہیں ان کی آنکھیں ایسے چکراتی ہیں جیسے وہ شخص جس کے اوپر غشی آئے کس کی موت کی یہ کس کا اثر تھا جی بوزدلی کا آگے فیضا ذہب الخوف بوخل و حرص کا اثر وہ بوزدلی کا اثر اب ہے و کا بوخلو اسلام و ہرس کا سر یہ کہ پہلے تو خوف تھا جی آنکھیں چکراتی تھی ان کی جب خوف چلا جائے اور دشمن بھاگ جائے اور اس کو سے کچھ کیا حاصل ہو مال غنیمت حاصل ہو تو پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں سمجھے کیا کہتے ہیں وہ جی ہمارا حصہ ہے ہم نے تو نام لکھوایا تھا ہمارا حصہ ہے ہم نے کیا لکھوایا تھا نام لکھا یہ کس کا اثر ہے بخل کا اور حرص کا خدا کی قدرت ابو سفیان والے جو بھاگ گئے نا رات کو جلدی کے اندر کافی سارا مال بھی چھوڑ گئے وہ مجاہدین کا کیا بنا مال غنیمت تو اس میں وہ کہنے لگے ہمارا حصہ ہو دیکھو جی فیضا ذہب الخوف پر جب چلا جاتا ہے خوف تو تانا دیتے ہیں سالہ کمر تانا دیتے ہیں تم کو صاف زبان تیز کے اس حال میں اشی الخیر حرص کرنے والے ہوتے ہیں حریث ہوتے ہیں اوپر مال غنی مت کے فرمایا سن لو کلم یومن یہ منافع یو دائع ایمان کرتے ہیں دعوی ایمان یہی لوگ نہیں ایمان لائے حقیقت تن جب ایمان بھی نہیں ہے تو چلو کچھ دیر کے لیے جہاد بھی کریں تو ثواب ملے گا بھائی ثواب کی دار و مدار کس پہ آئے کیا ایمان نہیں تو ثواب کیا ملے گا کہ یہی لوگ ہیں نہیں ایمان اللہ کی کتان پر ضائع کر لیے اللہ نے ان کے اعمال چاہے جہاد ہی کیوں نہ ہو اور ہے یہ ضائع کرنا ان کے اعمال کا ظالقہ کا مشارل ہے احباط بنے گا اے احبت اللہ ظال کا ہے یہ ان کے اعمال کا ذائقن اللہ پہ آسان یا صبون الحضاب احوال منافقین احوال منافقین بعد ذہاب احزاب احزاب بھی چلے گئے اس کے بعد منافقین کا حال احوال منافقین بعد ذہاب احزاب بھائی جو بوز دل ہوتے ہیں نا بوز دل سمجھے دشمن ان کا چاہے مر جائے جب دشمن کی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے نہ دیکھے نا بوز دل اتنے تو سمجھتا ہے کہ دشمن میرا نہیں مرا اتنا بوز دل ہوتا ہے ڈرپوک ہوتا ہے یہ بنی اسرائیل تھے ڈرپوک اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن کو مار کے اس کی لاش کا دکھا دی سامنے اگر سامنے نہ دکھا نا تو چاہے فرعون ڈوب بھی جاتا پھر بھی گا ڈرتے رہتے تو یہ منافق بھی ایسے ہیں آزاد چلے گئے ابو سفیان گھر جا کے بیٹھا لیکن یہ منافق ڈر رہے تھے ہو ہو ادھر ہو ادھر ہوں گے اے بھائی مانو تو چلے گا ادھر ادھر کہاں بیٹھے ہیں احوال منافقین بعض گمان کرتے ہیں گروہوں کو کہ نہیں گئے ہاں اور کہنے لگے نہیں جی ادھر ادھر چھپ گئے ہوں گے پہاڑیوں کے پیچھے پھر آ جائیں گے آگے اللہ نے فرمایا اب تو احزاب چلے گئے ہیں بال فرق یہ احزاب واپس بھی آئیں ٹھیک ہے نا اور ان کو پتہ چلے کہ اب وہ احزاب آ رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے گرو تو مدینہ چھوڑ کے جنگلوں میں بھاگ جائیں گے کس میں جنگلوں میں اور وہاں بیٹھے بیٹھے لوگوں سے حال ہوا لیتے رہیں گے بتاؤ بھائی کیا بنی ہوئے مدینے والوں کی کیا بنی ان کی کیا بنی وہ جنگل میں بیٹھ کے حال حال پوچھتے رہیں گے یہ بوجھ دلی وائیات الحضاب بال فرض اگر واپس لوٹیں احزاب تو یود لو ان باد فل عراب چاہیں گے کہ کاش کے تحقیق وہ جنگلوں میں رہتے گماروں کے اندر بادون کا منع وہ جنگلوں میں رہتے بادیا کے اندر آرام من گواروں میں گوار جانتے ہو نا وہ جنگل کے جٹ اور بادون کا منع یہاں ظاہر نہیں یہ بادون بدب سے ہے آ تو چاہیں گے کاش کے تحقیق وہ جنگلوں میں رہتے گواروں کے اندر پوچھ پاچھ کرتے رہتے تمہاری خبروں سے پر میں بھلاؤ کانو پی اگر ہوں اب بھی تمہارے اندر تو نہیں لڑیں گے مگر کیا لڑیں گے شہید اسلام ڈاٹ کام اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اصلاحی مواعث خالق و کلی صحیح ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب الجمال سید البشر من وجہ کل منیر لقد نبر القمر ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈاٹ شہیدِ اسلام ڈاٹ کام